حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو امام نافع رحمہ اللہ نے فرمایا ایک رات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا حالانکہ انہیں اقامت کی آواز سنائی دے رہی تھی سننے ماجہ حدیث نمبر نو سو چونتیس